سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکن پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے حدیث نمبر تین سو ترانوے مسند احمد